حفصہ بنت سیرین نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یحییٰ بن سیرین کا کس بیماری میں انتقال ہوا تھا میں نے کہا کہ تعاون میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بتیس